بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول آج گفتگو کا عنوان ہے علم علم اسناد اور رجال ان دونوں موضوعات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اسناد سے مراد کسی حدیث کی سند بیان کرنا سند سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو حدیث کے مرتب یا مدون سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے راوی کون لوگ ہوں ان کا علمی درجہ کیا ہو ان کی ذہنی اور فکری صلاحیت کیا ہو اس کی جو شرائط ہیں ان پر کل کسی قدر تفصیل سے اظہار خیال ہوا ہے لیکن ابھی یہ گفتگو باقی ہے کہ راویوں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا کس طرح یہ حالات جمع کیے گئے اور کسی راوی کے قابل قبول یا ناقابل قبول یا ضابط یا عدم ضابط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے یہ وہ علم ہے جس کو علم اسماع الرجال یا علم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسناد اس وقت تک صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک علم رجال یا اسماع الرجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں علم حدیث میں یہ مشکل ترین علوم و فنون میں شامل ہے علم درایت میں علل کا موضوع مشکل ہے اور علم روایت میں رجال کا موضوع مشکل موضوع ہے رجال سے متعلق دو معاملات زیر بحث آتے ہیں ایک معاملہ خود رجال کے بارے میں معلومات رجال کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں تفصیلات یہ اس موضوع کا ایک پہلو ہے جس پر آج گفتگو ہوگی رجال کا دوسرا پہلو کسی راوی حدیث کے قابل قبول یا ناقابل قبول ہونے کا فیصلہ اس کے اصول اور قواعد اور ان اصول و قواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول یا ناقابل قبول ہونے کا حتمی فیصلہ جب کیا جائے گا اس فن کو علم جرح اور تعدیل کہتے ہیں اس پر گفتگو کل ہوگی ابتدا میں جب صاحب کرام کا زمانہ تھا تو نہ روایت کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی صحابہ کرام نے جس اہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اقوال و افعال اور آپ کے حالات کو جمع کیا یاد رکھا اور محفوظ کیا وہ ضرب المسل کی حیثیت رکھتا ہے خود صحابہ کرام ایک دوسرے سے قصب فیض کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں علم و فضل میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قصب فیض کیا لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر تیرہ سال تھی انہوں نے اپنی عمر کے بقیہ کافی سال کبار صحابہ سے قصب فیض میں گزارے حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصب فیض کے انداز سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ ڈھنگ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب پتہ چلتا کہ کسی خاص صحابی کے علم میں کوئی حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کوئی علم ہے تو وہ اس کے دولت خانے پر حاضر ہوتے ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحابی کے مکان پر پہنچے دوپہر کا وقت تھا اندر سے ملازمہ نے شاید پہچانا نہیں یا پہچانا تو بتانا مناسب نہیں سمجھا یہ کہہ دیا کہ وہ آرام کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی ڈیوڑی پر بیٹھ گئے گرمی کا وقت تھا ظاہر ہے ہوا کے تھپیڑے آ رہے ہوں گے ان کو اس میں نیند آ گئی اور وہ اس گرمی میں سو گئے گرد بھی چہرے پر پڑی لباس پر بھی پڑی جب وہ صحابی اثر کے وقت اٹھے اثر کی نماز کے لیے نکلے تو عبداللہ ابن عباس گھر سے باہر موجود تھے انہوں نے بہت پریشانی سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آپ یہاں تشریف لائے مجھے اطلاع نہیں کی آپ حکم دیتے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا آپ نے فرمایا کہ العلم یؤتا ولا یاتی علم کے پاس آیا جاتا ہے علم کسی کے پاس نہیں جاتا یہ صحابہ کرام کا انداز تھا جو صحابہ کرام کے تذکروں سے اور سوانے سے پتہ چلتا ہے مشہور صحابی حضرت عبادہ ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آخری ایام دمش میں گزرے تھے ان کو پتہ چلا کہ ایک اور صحابی حضرت اقبا ابن میں والد کا نام بھول گیا اقبال جوہنی ایک صحابی ہیں جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے خاص خدام میں شامل رہے ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے جو پہلے سے حضرت عبادہ ابن سامد کو پہنچ چکی تھی لیکن عبادہ ابن سامد اس کو کنفرم کرنا چاہتے تھے یہ گھوڑے پر سوار ہو کر کسی قافلے کے ساتھ کئی ماہ کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے جہاں حضرت اقبا الجوہنی مقیم تھے ان کے مکان پر پہنچے تو شور مچ گیا کہ صحابی رسول عبادہ ابن سامد تشریف لائے ہیں لوگ جمع ہو گئے یہ سیدھے حضرت اقبا کے مکان پر پہنچے دروازہ اور باہر نکلے وہیں کھڑے کھڑے سلام دعا کی ان سے پوچھا کہ یہ حدیث اس کے الفاظ کیا ہیں انہوں نے الفاظ سنائے جو ان کی یادداشت کے مطابق تھے انہوں نے کہا الحمد للہ مجھ تک جس ذریعے سے یہ حدیث پہنچی تھی وہ بالکل درست ہے اب میں جا رہا ہوں اور یہ کہہ کے اجازت لے کر رخصت ہو گئے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود صاحب کرام نے کس محنت سے اور کتنی محبت اور اہتمام سے احادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کی یہ چیز جس کو خارجی نقد حدیث کہا جاتا ہے جس پر کل ذرا تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی اس کی اساس علم روایت پر اور علم روایت کی اساس سند پر اور سند کی اساس رجال پر ہے گویا رجال وہ بنیادی مضمون ہے جس کی بنیاد پر اسناد کا تعین ہوتا ہے اور اسناد کی بنیاد پر کسی حدیث کے خارجی نقد پر بات ہوتی ہے اور خارجی نقد پر بات کرنے کے بعد مضمون کا ایک پہلو گویا تحقیق کا ایک پہلو مکمل ہو جاتا ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ خارجی وسائل اور نقد کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا درجہ ہے یہ ضرورت صاحب کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صاحب کرام دنیا سے اٹھ گئے بہت تھوڑی تعداد ان کی رہ گئی کبار تعبین کا زمانہ بھی تقریباً ختم ہو گیا اور سگار تعبین کا زمانہ آیا کبار تعبین کے زمانے تک بھی یہ امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کوئی غلط بات یا کچی بات منسوخ کرتے غلط بات منسوخ کرنے کا تو سوال نہیں تھا لیکن اس کا امکان بہرحال موجود رہتا تھا کہ یادداشت میں کوئی کمزوری آ جائے کوئی دو احادیث کو ایک کا مضمون ایک دوسرے میں مل جائے یا ایک حدیث کے مضمون دو الگ الگ بیان کر دیے جائیں اس طرح کا امکان موجود تھا صحابہ کرام کی حد تک تو اس امکان کی بھی گنجائش نہیں تھی اس لیے کہ ان کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دو واقعات سے ہو گیا ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا جب کوئی پوچھتا تھا کہ رسول اللہ صاحب نے کیا فرمایا تو وہ براہ راست جواب نہیں دیتے تھے بلکہ اپنی فہم اور دانش کو بیان کر دیا کرتے تھے اور جواباً یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من قذب علیہ یا متعمدن فلی تبو من النار جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس لیے وہ حت الامکان حدیث بیان کرنے ہی سے اعتراض کرتے تھے کہ اس میں کسی اگر ایک فی ہزار بھی غلطی کا امکان ہو تو اس وعید کے مستحق نہ بن جائیں ایک مرتبہ ضرورت پڑ گئی ہے وہ بیان کرنے لگے تو پریشانی اور گھبراہٹ میں کھڑے ہو گئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ قریب منظال کا وہ مشاب منظال کی اسے قریب بات فرمائی تھی اس کے مشابہ فرمائی تھی اس سے ملتی جلتی فرمائی تھی اور پھر بہت ہی پریشانی کا اظہار کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری یادداشت میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو اور غیر معمولی اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بیان فرمائی تابین کا کبار تابین کا بھی یہی رویہ تھا لیکن جب دور سگار تابین کا آیا اور یہ زمانہ پہلی صدی ہجری کا نصف دوم ہے اس وقت اس کا احساس ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث کے بیان کرنے میں اخلاق اور تقوا کا اور احتیاط کا وہ معیار برقرار نہیں رکھ پا رہے جو معیار صاحب کرام نے رکھا تھا اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابین سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کس صحابی سے یہ روایت سنی ہے تابین میں بھی جو کبار تابعین تھے جن کا علم اور تقوی غیر معمولی طور پر زب المسل تھا ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی لیکن صغار تعبین سے چھوٹے تابعین سے جو عمر میں اور صحابہ کرام کے دور سے دور ہونے کی وجہ سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے دور مبارک سے دور ہونے کی وجہ سے جن کے بارے میں یہ امکان موجود تھا کہ شاید احتیاط برقرار نہ رہے ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے یا کس تابی سے سنی ہے حضرت سفیان سوری جن کا شمار صغار تعبین میں ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلے حدیث کی صنعت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن لم استعمل الروات روات القز لحم نالحم تاریخ جب حدیث کے راویوں نے غلط بیانی سے کام لینا شروع کیا تو ہم نے ان کے لیے تاریخ کا وسیلہ یا تاریخ کا ہتھیار استعمال کیا تاریخ کے ہتھیار سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی حدیث کوئی صاحب بیان کرتے تھے اور وہ زمانہ تعبین یا تبا تعبین کا تھا تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ حدیث کی صحابی سے سنی کہ صحابی کا نام لینے کے بعد وہ یہ تیقن کرتے تھے کہ ان صحابی کی وفات کس سن میں ہوئی وہ صحابی کس علاقے میں قیام پذیر تھے اور اس طرح سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث صحیح بیان کی ہے کہ اس میں کوئی جھول ہو گیا ہے ایک صحابی نے مثال کے طور پر ایک صاحب نے جن کا تعلق تبا تعبین سے تھا انہوں نے کوئی حدیث بیان کی سننے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابی سے سنی ہے کس سن میں سنی ہے کہ سن ایک سو آٹھ میں سنی ہے سن ایک سو آٹھ میں کس جگہ سنی انہوں نے کہا آرمینیا میں سنی تھی آرمینیا میں وہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا جہاد کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو ان تابع کا انتقال ایک سو چار میں ہو گیا تھا ایک سو آٹھ میں وہ زندہ نہیں تھے اور وہ جہاد کرنے کے لیے آرمینیا نہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے اب یہ معلومات کہ ان تابع کا انتقال ایک سو چار ہجری میں ہوا تھا اور انہوں نے جس جہادی مہم میں حصہ لیا تھا وہ روم کی جہادی مہم تھی آرمینیا کی نہیں تھی اور ان دونوں کے درمیان کم و بیش دو ڈھائی ہزار میل کا فرق ہے اس سے یہ پتا چلا کہ ان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یادداشت میں التباس ہو رہا ہے یا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے یا ممکن ہے دانستہ انہوں نے غلط بیانی کی ہو یہ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی یہ روایت تبا تابی نے قبول نہیں کی جو ان کے رابط تھے انہوں نے قبول نہیں کی اس طرح سے جب یہ واقعات کثرت سے پیش آنے شروع ہوئے اور اس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر بڑھتا جاتا تھا تو پھر یہ معلومات جمع کرنے کا عمل شروع ہوا کہ صاحب کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے صاحب کرام کس کس علاقے میں مقیم رہے انہوں نے کیا کیا کیا اور کس علاقے میں کس سرگرمی میں مصروف رہے مثلا جیسے جہاد کا معاملہ تھا اب یہ بات کہ کسی خاص تعبیر نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا براہ راست علم حدیث سے متعلق نہیں ہے لیکن چونکہ روایت میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے آرمینیا کے جہاد کے دوران ان سے یہ بات سنی اور جبکہ انہوں نے آرمینیا میں جہاد نہیں کیا تھا تو اس سے یہ تیقن ہو گیا کہ کم از کم ان تابی سے یہ روایت نہیں آئی کسی اور کے ذریعے آئی ہوگی جہاں ان کو التباس ہوا ہے اس طرح سے علم حدیث میں ایک نئے شعبے کا آغاز ہوا جس کو علم اسناد بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ صنعت پر ہے اور صنعت میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے راویوں کے حالات جمع کرنے کو علم رجال کہا گیا علم رجال سے یہ نہ سمجھے گا کہ اسے صرف مرد مراد ہیں یہ صرف اصطلاح ہے اور میں پہلے دن کہہ چکا ہوں کہ مشاہدہ فی اصطلاح اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں علم رجال میں خواتین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے علم رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں خواتین راویوں کے تذکرے نہ ہوں اس لیے رجال کے لفظ سے کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اس میں ان تمام راویوں اور راویات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث روایت کی ہے جیسے جیسے علم حدیث اور روایت اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا علم حدیث میں اختصاص بھی پیدا ہوتا گیا اسپیشلائزیشن پیدا ہوتی گئی کچھ لوگ وہ تھے جو رجال کے فن میں زیادہ ماہر تھے پھر رجال سے متعلقہ علم و فنون جن میں جرح و تعدیل بھی ہے جس پر کل بات ہوگی کچھ لوگ تو اس میدان کے متخصص ہوئے کچھ لوگ علم درایت کے متخصص ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اندازہ لگائیں کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اس کے حدیث ہونے یا کمزور یا صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا کچھ حضرات تھے جو نقل و روایت میں اور رجال میں زیادہ مشہور تھے کچھ حضرات تھے جو نقد اور درایت میں زیادہ مشہور تھے حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی مطالعہ نقد میں کچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے ان میں حضرت امام مالک کا نام نامی شامل ہے جو نقد و درایت میں زیادہ مشہور تھے اس میں امام شافی زیادہ مشہور ہیں امام و حنیفہ مشہور ہیں جو نقل و روایت میں مشہور تھے ان میں محدثین کی بڑی تعداد مشہور ہے لیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے مثلا امام بخاری امام ترمیزی جو دونوں میدانوں کے شہ سوار تھے جو روایت اور رجال کے ماہر بھی تھے اور نقد اور درایت کے ماہر بھی تھے حدیث کی داخلی شہادت سے بھی ان کو بہت کچھ اندازہ ہو جایا کرتا تھا اور وہ بتایا کرتے تھے رجال اور سند کی ضرورت ایک وجہ سے اور بھی پیش آئی وہ اس لیے پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام اس کی روایت بل لفظ کیا کرتے تھے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی اس کو اسی طرح یاد کرتے تھے اسی طرح لکھتے تھے اور آپس میں اپنے کہ تحریری ذخائر کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہتے تھے ایک دوسرے سے تبادلہ بھی کرتے رہتے تھے اور اپنی یادداشتوں کو ایک دوسرے سے چیک بھی کرتے رہا کرتے تھے صحابہ کرام کی حد تک تو یہ التظام موجود تھا کہ روایت رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روایت بھی لفظ ہو لیکن جو معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمایا یہ ایک واقعہ ہے جس کی ہر صحابی اپنے الفاظ میں روایت کرتے تھے گویا ایک واقعے کی مختلف تعبیریں صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کی جس نے جس طرح سے دیکھا اور سمجھا جس پہلو کو زیادہ ہم سمجھا اس پہلو کو بیان فرما دیا پھر تابین تک جب یہ چیز آئی تو تابین نے اس کا اہتمام کیا کہ جس صحابی نے جو چیز جن الفاظ بیان کیا اس کو انہی الفاظ میں آگے تک پہنچائیں اور اس میں پھر الفاظ میں رد و بدل نہ کریں یہ سلسلہ روایت بل لفظ کا بڑے اہتمام کے ساتھ جاری رہا اس میں اس حدیث نبوی سے بھی صحابہ کرام کو مدد ملی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر اللہ عمران اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی سمیا مقالتی فعدا کما سمیاہ یا فعدا کما سمیا پھر جیسا اس کو سنا تھا ویسا ہی ادا کر دیا اس میں خود روایت باللفظ لفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جیسا سنا تھا ویسا ہی ادا کرو گے تو تر و تازگی کی یہ بشارت ملے گی اور اگر اس میں کوئی تبدیلی الفاظ یا مفہوم میں ہو گئی تو بظاہر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ بشارت اس طرح سے لاگو نہیں ہوگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کوئی چیز یاد کرایا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے یا بتایا کرتے تھے تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو الفاظ آپ نے یاد کروائے ہوں صحاب کرام انہی الفاظ میں اس کو یاد کریں چنانچہ مشہور واقعہ حضرت برائے ابن عازب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب ان سے پوچھا کہ کہ اے برا جب رات کو سونے لیٹتے ہو تو کوئی دعا کرتے ہو انہوں نے فرمایا رسول اللہ آپ بتائیے جو آپ فرمائیں گے وہ میں دعا کروں گا تو حضور نے ان کو یہ دعا سکھائی جو مشہور ہے کہ اللہ اسلم تو اجھی ہی اللہ اسلم تو وجہ علیق و فوز تو امری علیق و الجا تو علیق الیک بتا و رحبتن الیک علیق لا مل جا من جا من کا اللہ الیک آ من تو کتاب کلزی انزلتا و نبی کا لذی ارسلتا یہ آپ نے سکھایا تھا نبی کا لذیذ ارسلتا جب حضرت برائے ابن عازب نے دوبارہ یہ دعا رسول سلنگ سنائی تو آپ نے نبی کا کے بجائے رسول کے کہا و رسول کے ارسلتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح سے ان کے یہاں ایک ہاتھ سے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے نبی جی کا لذیذ بتایا تھا وہ نبی جی کا لذیذ تو حضرت برائے ابن عازب کو یہ یاد رہا بہت محبت سے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مکے سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ نبی جی کا لذیذ اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ جن الفاظ میں جو بات حضور نے شاد فرمائی ہو اس کو انہی الفاظ میں بیان کرنا چاہیے اس کا ہم مانا کوئی لفظ نبی اور رسول قریب قریب ایک ہی معنی کے ہیں تھوڑا سا فرق ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے یہاں نبی کے لفظ استعمال فرمایا تھا اسی کی آپ نے تاکید فرمائی کہ اسی لفظ کو استعمال کیا جائے چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا التظام رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی ارشادات تو تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ بالکل روایت بل لفظ ہیں جو حضور کے اعمال یا تقریرات ہیں یا افعال ہیں ان کو صحابہ کرام نے ہر صحابی نے اپنے اندازے بیان کیا جس طرح دیکھا جس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہر صحابی کی روایت ان کے اپنے مقدس الفاظ میں کتب حدیث میں موجود ہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث جس میں ایک صحابی کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے دو قبیلوں کا ذکر کرتے ہیں وہ اسلم و غفار قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار نے یہ کیا یا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کوئی کسی سیاق و سباق میں ذکر ہے اب جن تابی نے ان سے سنا ان کو یہ التباس ہو گیا کہ غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا اسلم کا پہلے بولا تھا حالانکہ اس میں کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے کئی چیزوں کا بیان ہے ایک کا پہلے ہو جائے ایک کا بعد میں ہو جائے تو معنی میں مفہوم میں پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ تابی جب بھی بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے غفار یا اسلم یا اور غفار فرمایا تھا یہ میں بھول گیا کہ پہلے کیا کہا تھا اور ہر روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ ترتیب اس میں میرے ذہن میں نہیں رہی انہوں نے ان میں سے کوئی ایک بات فرمائی تھی اس کی مثالیں کتب حدیثیں بہت ملتی ہیں آپ ورگردانی کریں صحیح بخاری یا مسلم کی یا کسی اور کتاب کی تو کہیں کہیں آپ کو ملے گا موجودہ نسخوں میں تو بریکٹ میں خوبصورت انداز میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں کس راوی سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ کس راوی سے یہ بھول چوک ہوئی جلدی میں نقل کرنے میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت اللہ نے مبارک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ اتنے لوگ حدیث سننے والے تھے کہ تریسٹھ ہزار دواتیں استعمال ہو رہی تھیں تو وہاں جب کئی کئی سو مستملی اس کو بولتے تھے زور سے تو ہو سکتا ہے کہ لفظ لکھنے میں ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے غفار کا لفظ پہلے لکھ لیا اسلم کا بعد میں لکھا کسی نے اسلم کا پہلے لکھا غفار کا بعد میں لکھ لیا تو اس کا امکان ساری احتیاط کے باوجود رہ سکتا تھا تو تعبین اور تبا تعبین اس لفظ کو بیان کیا کرتے تھے یہاں تک روایت لفظ کا اہتمام ہوتا تھا اور یہ بھی کتب حدیث میں آپ کو مل جائے گا کوئی حدیث کتاب کھول کے سندیں پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی کہ صحابی کے محدث حدیث بیان کرتے ہیں مثال کے طور پہ حد سری حناد ابن سری سری سفیان قال حد سری فلاں اب استاد نے کہا تھا مثلا حناد نے کہا تھا کہ حد سری سفیان اور یہ تعین نہیں کیا تھا کہ سفیان سوری مراد ہیں یا سفیان ابن اویانہ مراد ہیں اب جو نیچے بیان کرنے والے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے کہ حدثنی سفیان سوری حدثنی حناد قال حدثنی سفیان سوری وہ یہ نہیں کہیں گے اس لیے کہ حناد نے سفیان سوری نہیں کہا تھا حناد نے صرف سفیان کہا تھا اب نیچے والے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہاں سفیان سوری یا ابن اویانا کا لفظ لگا دے اور وہ حناد سے منسوب ہو جائے حناد نے جب بولا تھا تو اتنا ہی بولا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بتائیں گے کہ حدثنی حناد قال حدثنی سفیان یقول ترمیزی وہ ابن اوینا ترمیزی کا کہنا ہے کہ یہ ابن اوینا ہے یا سوری ہے وہ ہوا سوری تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو وضاحت ہے یہ میرے استاد حناد کی زبان مبارک سے نہیں ہے یہ میری زبان سے یہ گویا روایت باللفظ میں اور باریکی اور نزاکت جس کا اہتمام رکھا گیا کچھ وقت کے بعد محدثیر میں یہ سوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ لفظ اس سے ہٹ کر روایت بالمانہ اگر کی جائے تو جائز ہے کہ نہیں لیکن روایت بالمانہ کا سوال کتب حدیث میں تدوین کے سلسلے میں نہیں پیدا ہوا تدوین کی حد تک کتابوں میں بخاری مسلم ترمیزی ان سب کتابوں میں جب روایتیں لکھی گئیں تو جس طرح سے آئی تھی اسی طرح لکھی گئی روایت بال لفظی کے انداز میں ہوئی لیکن سوال وہاں پیدا ہوا جہاں ویسے کسی مجلس درس میں یا مجلس واز میں یا کسی تبلیغ میں یا دعوت کے کسی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنا مقصود ہو تو کیا وہاں بھی روایت بل لفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بل بھی ہو سکتی ہے یہ سوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ ہوتا گیا اور ہم ان محدثین اور علماء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا اور اس معاملے میں گنجائش پیدا کی اگر یہ گنجائش نہ پیدا کرتے تو آج شاید ہم میں آپ میں سے یا پاکستان اور دنیا اسلام کے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے لیے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممکن ہو جاتا اس لیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو حدیث کے حافظ ہیں اور ایک ایک لفظ زبر زیر کی پابندی کے ساتھ ایک ایک شوشے کی پابندی کے ساتھ اسی طرح بیان کر سکتے ہیں جیسے میں نے مثالیں دی کہ وہ استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے تو پھر حدیث کا حوالہ لوگ دینا چھوڑ دیتے اور عملاً ہمارے لیے اس رہنمائی سے استفادہ کرنا مشکل ہو جاتا ناممکن ہو جاتا تو محدثین نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا روایت بالمانہ جائز ہے کچھ لوگوں کا پھر بھی خیال رہا کہ جائز نہیں ہے اور جو بیان کرنا چاہے پہلے یاد کرے اس کے بعد بیان کرے لیکن اکثریت نے علماء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری صدی ہجری چوتھی صدی ہجری پانچویں صدی ہجری کے سالوں میں اس کی اجازت دی لیکن وہ اجازت کچھ شرائط کے ساتھ دی ایک شرط تو یہ ہے کہ جو راوی اس کو روایت کرے وہ صرف و ناو اور علوم لغت کا عالم ہو یعنی جب وہ روایت بالمانہ کرے تو اس کو پتا ہو کہ جس لفظ کو وہ اپنے معنی میں بیان کر رہا ہے وہ لفظ ان معنی کو کنوے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ان معنی ہی کو کنوے نہ کرتا ہو وہ صرف و نائب لغت سے واقف نہ ہو تو وہ کچھ کا کچھ بیان کر دے گا ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کسی حدیث کا ترجمہ پڑھا من ام مقومن فلیخفف کہ جو شخص کسی کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے ہلکا کرے تو اس میں لکھا ہوا تھا ہلکی پڑھائے تو وہ سمجھے ہے یہ ہلکے پڑھائے تو نماز میں حرکت کرتا رہے جب امامت کیا کرتے تو حرکت کیا ہلا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے ہلتے کیوں ہیں حدیث میں آیا ہے بھائی حدیث میں کہاں آیا ہے کہ نماز پڑھاؤ تو ہلو لا کے دکھایا تو ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھائے تو ہلکے پڑھائے انہوں نے ہلکے کو ہلکے پڑھا ہلکے پڑھائے یعنی اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں اگر آدمی سرف نائب اور لغت کا عالم نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ جو احادیث میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کے مقاصد جو معنی و مفہوم متعین کرنا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا مقصود تھا اس سے واقف ہو اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت ہے جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے جو اوریجنل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس تفاوت سے واقف ہو اور حدیث رسول کو بغیر غلطی کے بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو یہ شرائط تو سب کے لیے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا بعض حضرات نے کہا ہے امام مالک کی بات مجھے بڑی پسند آئی امام مالک کا ارشاد یہ ہے کہ احادیث مرفوعہ میں تو یہ جائز نہیں ہے یعنی کوئی چیز جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے منسوب ہے اس میں تو روایت بل جائز نہیں ہے وہ تو روایت بل لفظ ہونی چاہیے لیکن جو بقیہ احادیث ہیں جس میں صحابہ کرام میں سے کسی کی رائے یا کسی کا مشاہدہ یا کسی کا فتویٰ یا کسی کی روایت بیان ہوئی ہے وہ روایت بالمانہ ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ وعید نہیں آئی کہ منقز والی یا متعمد فلی طب مقاد یہ صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں آئی یہ امام مالک کی رائے ہے جو بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے ایک رائے یہ ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے کہ روایت بالمانا صحابی کے لیے تو جائز تھی لیکن غیر صحابی کے لیے جائز نہیں ہے اب اگر صحابہ کے لیے جائز تھی غیر صحابی کے لیے جائز نہیں تو ہمارے لیے تو بیکار ہے ہمارے لیے اس اجازت کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہے یہ تو ایک نظری یا تھیوریٹیکل بات ہو گئی لیکن عام جو محدثین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ روایت بالمانا جائز ہے ان شرائط کے ساتھ اور بعد میں عملاً لوگوں نے روایت بالمانہ ہی کے طریقے کو اختیار کیا آج آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی گفتگو میں تقریروں میں مضامین میں احادیث کا حوالہ مفہوم کے ساتھ دیتے ہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مفہوم کا حوالہ صحیح ہو اور کسی حدیث کا حوالہ بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے بعض اوقات گفتگو میں ایک زور بیان میں ایک چیز زبان پہ آ جاتی ہے اور آدمی اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیتا ہے بعد میں یاد آتا ہے یا تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث نہیں تھی بلکہ کسی اور کا قول تھا یہ چیز بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے اور اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے علم روایت میں جس میں روایت بال لفظ اصل ہے اور روایت بالمانہ کی بات میں میں اجازت ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد مواقع پر اپنے ارشادات کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بلغ او اڑنی والے آیا کہ اگر ایک آیت بھی میری طرف سے تم تک پہنچی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ اب جس کے علم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا سنت کا علم آیا ہے وہ مکلف ہے کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو جس حد تک اس کے لیے آسان ہو وہ دوسروں تک پہنچائے اسی طرح خطبہ حجت الوداع میں آپ نے فرمایا خطبہ دینے کے بعد کہ اللہ تو کیا میں نے پہنچا دیا اور حاضرین نے کہا کہ کیا آپ نے پہنچا دیا بلا اس پر آپ نے فرمایا کہ فل یوبلغ شاہد الغائب کہ جو موجود ہیں وہ ان تک یہ بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے اس لیے بہت بڑی تعداد میں ان صاحب کرام نے خد حضر الوداع کی روایت کی اور انہیں ان لوگوں تک پہنچایا ان صحابہ تک جو وہاں موجود نہیں تھے اور ان تابعین تک جو بعد میں آئے چونکہ فلیبلغ شاہد الغائب کا اطلاق علماء حدیث کے نزدیک ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس تک یہ حدیث پہنچے اس لیے کہ جب جس مجلس میں حدیث بیان کی جائے گی وہ شاہد ہوگا اور جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہوگا تو موجود رہنے والا موجود نہ رہنے والے تک پہنچائے اور جب کوئی شخص پہنچائے گا تو وہ ایک طرح سے راوی حدیث ہوگا اس کا کردار اور شخصیت زیر بحث آئیں گے جب زیر بحث آئیں گے تو علم رجال وجود میں آئے گا اس لیے ان احادیث کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راویوں پر اور روایت کے بارے میں بحث ہو چونکہ رجال اور راویان حدیث اس ارشاد نبی پر عمل درآمد کا ایک ذریعہ ہے اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو ہم آج ارشاد گرامی سے محروم رہتے آج ہم ارشاد گرامی پر عمل نہ کر سکتے یہ راویان حدیث اور رجال حدیث ہی کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک آئی ہے اس لیے وہ اس عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں اور اس عمل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کا مطالعہ بھی علم حدیث ہی کا مطالعہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ وہ تمام مسلمان خواتین و حضرات جو روایت حدیث میں نقل حدیث میں کتابت حدیث شرح حدیث اور درس حدیث میں مصروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں فل بلگ شاہد الغائب پر وہ عمل کر رہے ہیں اور فلیوبلغ شاہد الغائب پر عمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ راویان حدیث اور رجال حدیث کا بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ نام سامنے آتے گئے اور یہ تحقیق شروع ہوتی گئی سب سے پہلے یہ عمل تحقیق کا اور راویان حدیث کی چھان بین کا حضرت حسن بصری نے شروع کیا حضرت حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں تابعین میں تین تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سید الطابین ہے ایک سعید المسیب جو ہے رحرا کے شاگرد خاص تھے ان کے داماد بھی تھے ان کے شاگرد بھی تھے اور طویل عرصہ ان کے ساتھ رہے دوسرے حضرت حسن بصری جن کے بارے میں کہا گیا کہ سید الطابین ہے اور تیسرے حضرت محمد ابن سیرین جو تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے ان مؤخر الذکر دو حضرات نے حسن بصری اور محمد ابن سیرین نے رجال کے کام کا آغاز کیا اور ایک طرح سے یہ دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ معلومات جمع کی کہ صاحب کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے اس میں پہلا کام یہ تھا کہ صاحب اکرام کا بیان ہو یہ تعین جب جب تک نہیں ہوگا کہ صاحب اکرام کون کون تھے مشاہر تو سب کو معلوم ہے لیکن خطب حجد الوداع میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحب کرام یا چالیس ہزار موجود تھے ان کے علاوہ بھی بہت سے تھے جو حج کے لیے تشریف نہیں لائے تھے اس موقع پر ان میں سے ہر ایک کو ہر شخص نہیں جانتا تھا تو پہلی ایکسرسائز تو یہ ہوئی کہ صحاب کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور صحابہ کرام کے تذکرے پر کتابیں تیار کی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ صحابی تھے کون نہیں تھے پھر صحابہ کرام کا جیسے جیسے تذکرہ شروع ہوتا گیا جس میں سے بعض کی مثالیں میں بھی دیتا ہوں تو آگے چل کر جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کے مختلف جگہ جا کے آباد ہو گئے بڑی تعداد میں کوفہ میں بسرا میں دمشق میں بغداد میں بغداد تو بعد میں بنا لیکن اور شہروں میں جا کے آباد ہوئے مصر میں آباد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جو صحابی جہاں جا کے بسے وہاں ان کا تذکرہ کیا جائے چنانچہ کتابیں لکھی گئیں ان صحابہ پر جو کوفے میں جا کے بسے کتابیں لکھی گئیں ان صحابہ پر جو بسرے میں جا کے بسے کتابیں لکھی گئیں ان صحابہ پر جو دمش اور قاہرہ میں جا کے بسے الگ الگ اور ایک کتاب ہماری اردو زبان میں بھی ہے اردو اور عربی دونوں زبانوں میں ہے ان صحابہ کے بارے میں جو سندھ میں آ کر بسے ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی اتر مبارک پوری انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب کا نام مجھے یاد نہیں رہا میرے پاس ہے اس میں انہوں نے ان صحابہ کے واقعات جمع کیے جو سندھ میں تشریف لائے محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے پہلے یا فتح سندھ کے بعد اور سندھ میں آباد ہوئے اور سندھ میں ان کا انتقال ہوا اس طرح سے ہر شہر اور ہر علاقے کے صحابہ پر الگ الگ کتابیں آ گئیں جس کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پہ دعویٰ کرے کہ فلاں صحابی نے یہ مجھ سے بیان کیا ایک صاحب صحابی نہ ہو اور بعد میں کہہ دیں کہ میں صحابی ہوں کوئی شخص جائے مثال کے طور پر اور سمرقند میں جا کے کہے کہ میں صحابی رسول ہوں اور حضور نے یہ فرمایا اگرچہ ایسا نہیں ہوا لیکن اس کا امکان تو تھا تو اس امکان کا سدباب کرنے کے لیے ان حضرات نے تعبیر نے صحابہ کرام کے تذکرے الگ الگ بھی جمع کیے شہر وار بھی جمع کیے قبیلے وار بھی جمع کیے اور مختلف جنگوں کے حساب سے بھی جمع کیے کہ کس جنگ میں کون سے صحابی شریک ہوئے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سے صحابی سمرقند تشریف لے گئے تھے کون سے صحابی آرمینیا تشریف لے گئے تھے تاکہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام سے آئے تو تحقیق کی جا سکے کہ وہ وہاں تشریف بھی لے گئے تھے کہ نہیں لے گئے تھے اس کے باوجود ایک دو واقعات بڑے دلچسپ ہوئے اور بہت سے لوگ ان سے متاثر ہو گئے انسان دماغ کا کچا ہوتا ہے عقیدے کا کچا ہوتا ہے اور علم کم و بیش موجود ہی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہندوستان میں ایک شخص تھا غالباً کس علاقے میں تھا جنوبی ہندوستان میں کہیں تھا بمبئی حیدرآباد دکن وغیرہ کے علاقے کا چھٹی صدی ہجری میں بابا رتن بابا رتن بہت معمر تھا کتنا معمر ہوگا ہمیں نہیں معلوم لیکن کم و بیش سو سوا سو سال اس کی عمر تھی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری عمر سات سو سال ہے اور میں موجود شک القمر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو میں عرب پہنچا اس وقت رسول اللہ صاحب ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے میں مسلمان ہوا اور آپ کے پاس تین چار مہینے رہا اور آپ نے مجھے کہا کہ اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کرو تو میں یہاں آ گیا اچھا بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں مان لی اور اس کا بڑا چرچا ہوا لوگ جانے شروع ہو گئے اس کے پاس اس کی بڑی پیری مریدی چلی بڑی آمدنی ہوئی اب اس پر علماء حدیث کو بڑا سوال پیدا ہوا لوگوں نے لکھا کہ بالکل جھوٹ ہے بکواس ہے فراڈ ہے اور ایسا کوئی آدمی نہیں ہے اس کے نام سے کتابیں روایات مشہور ہونی شروع ہو گئیں ہمارے ہندوستان کے لوگ ویسے بھی کچی عقل کے ہوتے ہیں اور مذہب کے نام پہ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ تعویل کا پھندا کو سیاد لگا دے تعویل کا پھندا کو سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد تعویل کے پھندے میں بہت جلدی اتر کے پھنس جاتا ہے یہ ہندوستان کے مسلمان کا ایک کمزور پہلو ہے لیکن بابا رتن اور ایک اور شخص تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا وہ بھی ہندوستان کا تھا ان دو آدمیوں نے دعویٰ کیا لیکن علماء حدیث نے بڑے سراحت اور قطیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں اور ان دونوں کو دجال اور قذاب قرار دیا جائے ان کی کوئی بات نہ سنی جائے چنانچہ بہت جلد وہ فتنہ ختم ہو گیا صحابہ کرام کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا علماء حدیث علم رجال پر معلومات جمع کرتے گئے اور بالآخر پانچویں صدی ہجری تک کی معلومات تو مکمل جمع ہو گئیں اس لیے کہ پانچویں صدی ہجری میں میں نے ارض کیا تھا کہ امام بحقی آخری محدث ہیں جن کی وفات چار سو اٹھاون ہجری میں ہے جنہوں نے براہ راست حدیث روایت کر کے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہے اس کے بعد کے جو مجموعے ہیں وہ براہ راست مجموعے نہیں ہیں بلکہ سابقہ مجموعوں کی بنیاد پر نئے مجموعے ہیں جس کو ثانوی مجموعہ کہا جا سکتا ہے اس کے بعد علم رجال کی اس طرح ضرورت نہیں رہی کہ روایت حدیث میں ضرورت ہو لیکن علماء حدیث کے تذکرے ہمیشہ مرتب کیے گئے اس لیے کہ علم حدیث کا درس زبانی بھی ہوا کرتا تھا اور تحریر بھی ہوا کرتا تھا تو یہ تحقن کرنے کے لیے کہ کس شخص نے کتنے بڑے محدث سے حدیث پڑھی ہے اور کسی صاحب علم کا درجہ اپنے استادوں کے لحاظ سے کتنا اونچا ہے یہ جاننے کے لیے محدثین کے تذکرے جمع کیے جاتے تھے اور وہ آج تک جمع کیے جا رہے ہیں پندرہویں صدی ہجری کے اوائل تک چودہویں صدی ہجری کے اوائل تک کے تمام محدثین کے تذکرے متبوعہ موجود ہیں اور ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم حدیث کی خدمت کن کن لوگوں نے کی ہے اس میں بر صغیر کے محدثین کا تذکرہ غالباً گیارہویں خطبے میں ہوگا یہ ساری شخصیتیں جن کے نام جمع ہوئے ان کا مطالعہ مسلمانوں نے بھی کیا غیر مسلموں نے بھی کیا ایک مشہور انگریز مستشق تھا اسپرینگر ڈاکٹر اسپرینگر جس نے امام ابن حجر اسقلانی کی جو حافظ ابن حجر اسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں الاصابہ فی تمیز صحابہ ایڈٹ کی تھی اور اس میں انگریزی زبان میں ایک مقدمہ لکھا تھا اس مقدمے میں اس نے انگریزی میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کا اس میں مقابلہ نہیں کر سکتی کہ رجال جیسا فن اس کے یہاں ہو نہ ماضی میں ہوا ہے نہ اس وقت ہے نہ آئندہ اس کا امکان ہے کہ رجال جیسا فن کوئی مسلمانوں میں ہو ایسا منفرد علم ہے کہ پانچ لاکھ شخصیتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ان پانچ لاکھ شخصیتوں کی بنیاد پر ہم تیقن سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بیان جو اس نے حضور کے بارے میں دیا اس کی تاریخ حیثیت کیا تھی ایک اور شخص ہے انگریز باسورتھ اس کی کتاب ہے اس نے لکھا کہ علم رجال کی مدد سے حضور اسعد وسلام کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کا ہر ارشاد اور آپ کا ہر فیل اس طرح سے روز روشن میں ہے روشنی کے سامنے ہے جیسے کوئی چیز سورج کی روشنی کے سامنے ہوتی ہے اور اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے جس کا اعتراف گویا غیر مسلموں نے بھی کیا ہے رجال پر کتابیں لکھنے کا کام جب شروع ہوا باقاعدہ کتابیں لکھنے کا تو وہ حضرت حسن بصری کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا لیکن حضرت حسن بصری کی لکھی ہوئی کوئی کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کے بعد جن لوگوں نے لکھا وہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس کو اس کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں کہ اس کا آغاز کب سے ہوا سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب تیار ہوئی طبقات ابن سعد جو بارہ تیرہ جلدوں میں ہے کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے کوئی چودہ میں ہے کوئی پندرہ جلدوں میں ہے یہ ایک بڑے مشہور محدث تھے بڑے مشہور مورخ تھے انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اپنے زمانے تک جتنے راویان حدیث تھے صحابہ سمیت ان سب کے حالات جمع کیے تبرکن پہلی دو جلدیں سیرت پر ہیں انہوں نے کہا جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہو تو پہلے دو جلدوں میں انہوں نے سیرت بیان کی اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جتنی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر اپنے زمانے تک کے راویوں کے حالات بیان کیے ابن سعد کا درجہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ محدثین کی نظر میں بہت اونچا نہیں ہے اس لیے کہ اس لیے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا لیکن یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین کے مشکل اور ٹف معیار کا اندازہ ہو جائے کہ کتنا سخت معیار انہوں نے راویوں کے لیے رکھا ابن سعد کو کم معیار کا اس لیے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقدی کے شاگرد تھے اور واقدی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے کوئی محدث واقدی کی روایت قبول نہیں کرتا کسی محدث نے واقدی کی روایت نہ بخاری نے نہ مسلم نے نہ ترمیزی نے نہ ابوداؤد نے نہ کسی نے قبول نہیں کی مجھے یہ حیرت ہوتی تھی کہ واقعی کتابیں پڑھتے ہیں تو بڑے صاحب علم انسان معلوم ہوتے ہیں بڑے فقی اور متدین انسان معلوم ہوتے ہیں تو یہ محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے ان کا کردار کس درجے کا تھا وہ اپنی سارا جو آمدنی تھی اور وقت کا سارا حصہ مطالعے اور علم میں لگایا کرتے تھے علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کرنا اور سیرت کے واقعات جمع کرنا یہ ان کا کام تھا سیرت کے بہت بڑے امام تھے مغازی اور حضور کے غزوات کے واقعات جمع کیا کرتے تھے ہر اس قبیلے میں جاتے تھے جس قبیلے میں کوئی جنگ ہوئی ہو جس قبیلے کے کسی آدمی نے حضور کے ساتھ مل کے جنگ کی ہو اور وہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ کیسے ہوا آپ کے بزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور وہ لکھا کرتے تھے ایک ایسا آدمی جو پوری زندگی اس میں گزاری ہو محدثین اس کو عجیب ناقابل قبول سمجھتے ہوں تو ایسا کیوں تھا واقعی کے بعد پیسے نہیں ہوتے تھے تو ایک مرتبہ عید کے موقع پر ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ نہ گھر میں پیسے ہیں نہ کپڑے ہیں کسی کے پاس نہ گھر میں کوئی اہتمام کرنے کے لیے کچھ ہے تو آپ کہیں سے کوئی پیسے کا بندوبست کریں اب آپ کو معلوم ہے خواتین اس معاملے میں ذرا زیادہ جذباتی ہوتی ہیں انہوں نے توجہ نہیں دی عورتوں نے رونا دھونا شروع کیا ہنگامہ کیا تو یہ بےچارے کسی سے مانگنے کے لیے گئے تو ان کے ایک دوست تھے جو سادات میں تھے ہاشمی تھے ان سے جا کے مانگا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے فوراً اندر گئے اور جا کے اپنے کسی دوست سے مانگا ہاشمی سے نہیں اپنے کسی دوست سے پیسے مانگے انہوں نے دو ہزار کی تھیلی لا کے دو ہزار درہم کی تھیلی لا کے دے دی اب یہ تھیلی لے کے گھر آئے بڑے خوش خوش اور اہتمام کرنے لگے کہ اس کا آدھے کا یہ کریں گے آدھے کا یہ کریں گے تو ان کے ایک ہاشمی دوست تھے وہ آئے جو سادات میں تھے تو انہوں نے گھر میں آ کے بیان کیا کہ میرے ہاشمی دوست ہیں سادات میں سے ہیں ان کے یہاں عید کا معاملہ ہے وہ پیسے کچھ قرض لینا چاہتے ہیں تو بیگم نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے کہ میرا خیال ہے آدھے ان کو دے دوں آدھے میں رکھ لوں تو ایک ہزار میں ہم کام کر لیں گے ایک ہزار میں وہ رکھ لیں گے بیگم نے کہا انا راجا تمہاری ساری عمر سیرت پہ مطالعہ کرنے میں گزری ہے حدیث کا تم اپنے کو تعلیم کہتے ہو حضور کے خاندان کا ایک آدمی آیا تم پیسے رکھو گے اس کو نہیں دو گے پوری دو ہزار کی تھیلی اس کو دے دو انہوں نے پوری دو ہزار کی تھیلی ہاشمی صاحب کو دے دی اب ہاشمی اس تھیلی کو دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آئی دراصل وہ پیسے ان ہاشمی کے تھے ان سے واقدی کے دوست نے مانگا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں عید کے لیے مجھے کچھ دے دیں انہوں نے وہ تھیلی واقدی کے دوست کو دے دی واقدی نے اپنے دوست کو مانگی انہوں نے وہ تھیلی اٹھا کے جوں کی تم واقدی کو دے دی واقدی سے ہاشمی نے مانگی جوں کی تم اٹھا کے ان کو دے دی جب یہ معلوم ہوا یاہیا ابن خالد وہاں کا وزیر تھا بنی عباس کے زمانے کا ذکر ہے کسی طرح سے یاہیا کو معلوم ہوا یاہیا برمکی بڑا خوش ہوا اس نے کہا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے اس نے دو ہزار درہم واقعی کو دیے دو ہزار درم ہاشمی دوست کو دیے اور دو ہزار درم غیر ہاشمی دوست کو دیے اور یہ کہا کہ یہ اس خاتون کی وجہ سے ہاشمی کو واپس ہوئی تھی چار ہزار درہم کی مستحق یہ بیوی ہیں تو دس ہزار درم اس نے دیے جب جا کے یہ قصہ ختم ہوا اس درجے کا انسان لیکن محدثین اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب میں نے ان کی کتاب دیکھی ان کی کتاب ہے تین جلدوں میں ہے کتاب المغازی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں بڑی مسترد اور معلومات افزا کتاب ہے ان سے غلطی یہ ہوئی محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے جو روایت بیان کی بل لفظ انہوں نے اس طرح بیان کر دی کہ مجھ سے بیان کیا فلانے ان سے بیان کیا فلاں نے ان سے فلانے فلانے کے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی پھر مجھ سے بیان کیا فلانے بیان کیا فلانے کے اونٹوں کی تعداد تہتر تھی پھر مجھ سے بیان کیا فلانے فلانے کے گھوڑے دو تھے تلواریں اتنی تھیں انہوں نے بیان کیا مجھ سے فلاں نے ان ان سے سے انہوں انہوں نے نے اور ہمارے پاس نیزے اتنے تھے اس طرح کی معلومات وہ جمع کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ درست ہے واقدی نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اور یہ لکھا کہ غزوہ بدر کے حالات اور پھر لکھا کہ غزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان ان حضرات سے جمع کیے ہیں ان سب کے نام دے دیے نام دینے کے بعد اس پورے واقعے کو پورے قصے کو ایک مربوط انداز میں بیان کر دیا الگ الگ نہیں بتایا کہ کس نے کتنا حصہ محدثیر یہاں تو یہ بڑا جرم تھا کہ بھائی یہ تم نے کیا کر دیا یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس نے کیا بات روایت کی ہے تو محدثین نے ان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا اس سے صرف یہ اندازہ کرنا مقصود ہے کہ محدثین کا معیار کتنا کڑا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے زبردست جید عالم کو اور ایسے متفانی طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگستانوں میں پھر پھر کے گزاری تھی اور ساری معلومات سیرت کی جمع کی تھی اور وہ غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذ میں شمار ہوتی ہے وہ کتاب لیکن محدثین نے کہا کہ آپ نے یہ بے احتیاطی کی ہے اس لیے ہم آپ کی بات کو قابل قبول نہیں سمجھتے اور محدثین کے یہاں ہمیشہ واقعی کا ذکر منفی الفاظ میں آتا ہے واقعی کے شاگرد تھے ابن سعد ابن سعد پر کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا لیکن چونکہ واقعی کے یہاں رہے تھے اس لیے محدثین نے کہا کہ یہ بھی اگر جب تک کسی اور ذریعے سے تصدیق نہ ہو ابن سعد کی بات بھی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے حالانکہ میری ذاتی رائے میں دونوں قابل اعتماد ہیں اور تاریخی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محدثی نے قبول نہیں فرمائی لیکن طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں لکھی اس میں سب سے پہلی کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استاد ہیں یاہیا ابن معین یاہیا ابن معین بہت بڑے محدث تھے اتنے بڑے محدث تھے کہ اپنے زمانے میں یہ بھی امیر المومنین فرحدیث کہلاتے تھے امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں امام احمد حنبل کے دوستوں میں سے ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی فن رجال پر اس کے بعد دوسری کتاب لکھی وہ بھی امام بخاری کے استاد تھے علی ابن المدینی علی ابن المدینی کی دو باتیں بڑی نمایاں ہیں ایک تو یہ نمایاں ہے کہ امام بخاری کی جتنی سلاسیات ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صنعت اعلیٰ سمجھی جاتی ہے جس میں واسطے کم ہوں اور وہ صنعت کم سمجھی جاتی ہے جس میں واسطے زیادہ ہوں امام بخاری چونکہ تبا تعبین میں بھی بہت کم سن لوگوں میں تھے جونیئر اتباع تعبین میں شمار ہیں اس لیے امام بخاری کی زیادہ روایات تبا تعبین سے ہیں جو سینئر یا متوسط عمر کے اتباع تعبین سے ان سے ہیں تعبین سے روایات امام بخاری کی بہت تھوڑی ہیں اور اتباع تعبین سے امام بخاری کی روایات بہت تھوڑی ہیں تعبین سے کوئی نہیں ہے جو تھوڑی روایات اپنے معیار کے مطابق ملی وہ علی بن المدینی سے ملی یہ سلاسیات بخاری کہلاتی ہیں اور یہ صحیح بخاری کی نمایاں ترین احادیث میں سے ہیں وہ علی بن المدینی کے واسطے سے آئی ہیں لیکن جس شخصیت نے سب سے زیادہ علم رجال پر کام کیا وہ خود امام بخاری تھے امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے کتاب التاریخ الکبیر اور کتاب التاریخ الصغیر یہ دونوں دستیاب ہیں ملتی ہیں تاریخ سے مراد یہ وہ اس طرح کی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے جیسے آج ہسٹری کی یا تاریخ کتابیں ہوتی ہیں بلکہ یہ گویا اسماع الرجال پر کتابیں ہیں رجال کے حالات پر ہیں جنہوں نے علم حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے اور کب ان کی وفات ہوئی کب پیدائش ہوئی وفات کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ تعین کیا جائے کہ ان کی ملاقات اپنے شاگرد سے جو ان سے منسوب کر کے بیان کرتا ہے ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی جب تک تاریخ وفات کا پتہ نہ ہو اس وقت تک یہ تعین بڑا دشوار ہے پھر امام بخاری کی شرط تو اس سے بھی آگے ہے کہ نہ صرف معاصرت ہو ہم اصلی ہو بلکہ یہ بھی ثابت ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تو امام بخاری یہ تحقیق بھی کرتے تھے کہ ان کے کن کن شاگردوں کی ان سے ملاقات ثابت ہے اور ان کی اپنے کن کن اساتذہ سے ملاقات ثابت ہے یہ معلومات امام بخاری نے جمع کی ہیں پھر امام بخاری نے ایک کتاب اور لکھی یہ تذکرہ بعد میں شروع ہوا یہ علم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پر الگ سے کتابیں کم و بیش ایک درجن کے قریب آج دستیاب موجود ہیں کہ جب یہ ایکسرسائز رجال پر معلومات کی شروع ہو گئی تو یہ بھی پتا چلا کہ اب ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کمزور ہیں یا اس معیار کے نہیں ہیں اور ان کی تعداد جب بڑھ گئی تو محدثین نے علماء رجال نے ان پر الگ کتابیں تیار کی امام بخاری نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی کتاب الضعفاء صغیر یعنی چھوٹی کتاب جو ضعفاء پر ہے ضعیف راویوں پر ہے ان کی فہرست الگ دے دی ان کی معلومات الگ دے دی تاکہ لوگ اس میں چیک کر لیں کہ اگر اس میں کوئی راوی آیا ہے تو وہ راوی ضعیف ہے اور اس کی روایت کے بارے میں تعمل کرنا چاہیے جن لوگوں نے لکھا ہے اس میں امام مسلم بھی شامل ہیں لیکن سب سے نمایاں کام بعد کے محدثین میں جن کا ہے وہ امام دار قطنی ہے امام دار قطنی جن کی سنن مشہور ہے ان کی کئی کتابیں علم رجال پر اور علم جر و تعدیل پر ہیں جر و تعدیل پر کتابوں کا کل ذکر کریں گے امام دار قطنی کے ایک معاصر اور امام مسلم کے ایک جونیئر معاصر ابو بکر بزار تھے جن کی مسند بزار مشہور ہے انہوں نے بھی علم رجال پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب نے بھی ان معلومات کو جمع کیا امام نسائی جو سیاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں ان کی کتاب ہے کتاب الضعفاء والمتروکین کتاب الضعفاء والمتروکین یہ کتاب بھی متوا موجود ہے اور ملتی ہے اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جو ضعیف ہیں یہ جن کی روایت کو ترک کر دیا جاتا ہے جن کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا مزید بنا ابن ابی حاتم اور ابن عبد البر ابن عبد البر اسپین کے رہنے والے تھے ان کا تعلق چوتھی پانچویں صدی ہجری سے ہے اور یہ احفظ اہل المغرب کہلاتے ہیں احفظ اہل و یعنی اہل مغرب یعنی اسپین اور مراکش اور اندلس قیروان اور تونس کے سب سے بڑے حافظ حدیث ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں کوئی اور نہیں تھا ان سے بڑے پیدا ہوئے لیکن ان کے زمانے میں ان سے بڑا محدث کوئی اور نہیں تھا وہ احفظ و اہل مغرب کہلاتے حافظ ابن عبد البر نے بہت سی کتابیں لکھی اس میں معتا کے رجال پر ان کی کتاب ہے متع کی شرح پر ان کی کتاب ہے التمہید ایک بڑی زخیم کتاب ہے جسے متا کی آسانیت نے بحث کی ہے موتا امام مالک وہاں بہت مشہور تھی اور بڑی مقبول کتاب تھی اس لیے مغرب کے علماء نے موتا امام مالک کی خدمت زیادہ کی ہے ایک تو وہ خود مالکی ہیں اور یہ فقہ مالکی کے بانی کی کتاب تھی اس لیے اس کو بڑا احترام اور تقدس حاصل تھا بعد میں چوتھی پانچویں صدی ہجری کے بعد جب ساری معلومات رجال کی جمع ہو گئی پانچویں صدی کے بعد پھر براہ راست روایت تو نہیں ہوئی اس لیے جتنے راویان تھے سب کی معلومات جمع ہو گئی اب ان معلومات کو جمع کر کے ان کا تقابل یعنی کولیٹ کر کے اور جامع مجموعے تیار کرنے کا عمل شروع ہوا پانچویں صدی ہجری کے بعد جو کتابیں ہیں وہ بڑی جامع کتابیں ہیں اور ان پر ایک نئے انداز سے کام کرنے کا آغاز ہوا اس میں سے پہلے کتاب علامہ عبد الغنی مقدسی کی ہے جو بیت المقدس کے رہنے والے تھے یہ کتاب بڑی تاریخ ساز کتاب تھی الکمال فی اسماع الرجال انہوں نے کوشش کی تھی کہ اسماع الرجال پر اب تک جو مواد آیا ہے اس سب کو جمع کر کے ایک بڑی مکمل کتاب تیار کر لیں اسی لیے انہوں نے اس کا نام رکھا الکمال فی اسماء رجال اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی بعد کے آنے والے محدثین نے اس پر اور کام کیا اس پر جب کام کرنے کا آغاز ہوا تو ایک اور بزرگ تھے علامہ یوسف المزی جو حافظ مزی کہلاتے ہیں حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے حافظ مزی کے نام سے حافظ مزی نے جب کام شروع کیا تو ان کو پتا چلا کہ بہت سی معلومات علامہ مقدسی کو نہیں ملی اور اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے اس کتاب کی تہذیب کی اس میں اضافے کیے جو معلومات انہوں نے سمجھا کہ غیر ضروری ہے وہ نکال دی جہاں کمی تھی وہ اضافہ کیا اور بارہ جلدوں میں کتاب تیار کی جس کا نام تھا تہذیب الکمال فی اسماع رجال یہ چھپی ہوئی ملتی ہے اور ہر جگہ موجود ہے بارہ چھپی ہے تہذیب الکمال حافظ مزی لیکن کمال صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے انسان کمال کا جتنا دعویٰ کرے حافظ مزی کے انتقال کے فوراً بعد یعنی پچیس تیس سال چالیس سال کے بعد ایک اور بزرگ سامنے آئے حافظ مغلطائی جو کہلاتے ہیں علامہ علاء الدین مغلطائی یہ بھی حافظ مغلطائی کے نام سے ان کا تذکرہ میں ملتا ہے انہوں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کمی ہے انہوں نے اس کو مکمل کرنا چاہا اس کا تکمیلا لکھا یعنی اس کتاب کا ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں اپینڈکس یا انیکسر تیار کیے اصل کتاب بارہ جلدوں میں تھی جو تتمہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا اصل کتاب بارہ جلدوں میں تھی اس کا تکملہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا اس طرح سے یہ کتاب اکمال و تہذیب الکمال فی اسماعی رجال اس نام سے حافظ مغلطائی نے کتاب لکھی اب یہ کتاب اتنی لمبی ہو گئی کہ اس سے استفادہ دشوار ہو گیا تو علامہ زاہبی جو حافظ مغلطائی کے ہم اثر تھے انہوں نے اس کی تہذیب تیار کی اور تہذیب و تہذیب الکمال فی اسماعی رجال تہذیب الکمال کی تہذیب انہوں نے ایک نیا نسخہ تیار کیا بڑا مقبول ہو گیا وہ بھی ہر جگہ ملتا ہے اس کے بعد اس کتاب کو بے شمار لوگوں نے کم و بیش ایک درجن حضرات نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اس پر مزید خلاصے تیار کیے اس کی شرح لکھی اس کے حواشی لکھے اس کو مزید بہتر بنایا تا کہ ان کے تقریباً سو سال کے بعد یہی حافظ ابن حجر جن کا نام ہر حدیث کے حوالے میں آتا ہے ایسے کم لوگ ہیں کہ حدیث پر ہر گفتگو میں ان کا حوالہ آئے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی انہوں نے تہذیب التہذیب کے نام سے ایک کتاب لکھی تہذیب التہذیب وہ ہر جگہ ملتی ہے دستیاب ہے پھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے خلاصہ لکھا دو جلدوں میں تقریب التہذیب یعنی تہذیب کو قریب بنایا جائے لوگوں کے لیے یہ علم حدیث میں علم رجال پر کام تھا اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے لیکن چونکہ وقت آج ختم ہو گیا بقیہ گفتگو رجال پر کل جر و تعدیل کے سیاق و سباق میں ہوگی صحابہ کرام پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں صحابہ کرام کے تذکرے پہ آج گفتگو ختم کرتے ہیں صحابہ کرام پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ضرورت اس لیے پیش آئی کہ غیر صحابی کو صحابی نہ سمجھ لیا جائے کسی غلط فہمی سے یا کسی بدنیتی کی وجہ سے تو پہلے صحاب کرام پر الگ الگ تذکرے تیار ہوئے ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج دستیاب ہے وہ انہیں علامہ ابن عبد البر کا ہے جن کو احفظ و اہل المغرب کہا جاتا ہے علامہ ابن عبد البر کی وفات چار سو تریسٹھ ہجری میں ہوئی تھی پانچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں انہوں نے لکھی تھی الاستیاب فی معرفت الاصحاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب یعنی اشتہاب کے معنی کمپریہنسو سروے کہ صحابہ کی معرفت میں کمپریہنسو سروے اس میں انہوں نے کم و بیش سات ہزار ساڑھے سات ہزار صحابہ کرام کا تذکرہ کیا پھر علامہ ابن حجر اسقلانی نے کتاب لکھی وہی جن کا بھی ذکر کیا علی صحابہ فی تمیز صحابہ اس میں تقریباً بارہ ہزار صحابہ کا تذکرہ ہے ان سے پہلے ایک کتاب علامہ ابن اسیر جزری نے لکھی تھی اسد دلغابہ فی معرفت صحابہ صحابہ کے تذکرے پر یہ تین بڑی بڑی کتابیں ہیں جو آج ہر جگہ دستیاب ہیں اور صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا تین کتابیں یہ چوتھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا ان چار کتابوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور اب یہ کسی کے لیے ممکن نہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کہہ کے منسوب کر دیں یہ کتابیں اس کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے لکھی گئی دمش کے صحابہ کرام فنا کے صحابہ کرام ایک آخری کتاب کا ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں ایک بزرگ تھے علامہ ابن عساکر جو بڑے محدث تھے ابن عساکر کی کتاب کا یہ مبالغہ نہیں کر رہا کبھی کتب خانہ کہیں ہو تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ اس کو مبالغہ سمجھے انہوں نے پوری زندگی اس کام پہ لگائی کہ دمشق میں دمشق شہر میں کون کون سے محدثین آئے دمشق میں کس کی حدیث کی روایت ہوئی دمشق میں کون کون سے صحابہ کرام آئے دمشق میں حدیث میں کتنا کام ہوا علم حدیث سے متعلقہ علوم پر کتنا کام ہوا علم حدیث کی زبان پر کیا کام ہوا علم حدیث کے لغات پر کیا کام ہوا انہوں نے یہ لکھی تھی تاریخ دمشق کے نام سے دمشق میں ایک خاتون ہے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے بڑی معمر خاتون ہیں بہت فاضل خاتون ہیں وہاں ایک مجمع اللغہ العربیہ ہے جو عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے انیس سو بیس سے قائم ہے میں بھی الحمد اس کا ممبر ہوں اور شاید پاکستان سے میرے علاوہ میرے علم نہیں کوئی اور شاید اس کا ممبر نہیں ہے مولانا عبدالعزیز میمن جو مشہور عربی کے ماہر تھے وہ اس کے ممبر تھے میرے استاذ مولانا محمد یوسف بنوری جو بڑے مشہور محدث تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے وہاں وہ کتاب شائع ہو رہی ہے اس کی اسی جلدیں اب تک چھپ چکی ہیں ایٹی اور ہر جلد اتنی زخیم ہے اسی جلدیں انہوں نے مجھے پیش کی تھی میں دو سال پہلے دمش گیا تھا تو وہاں سے منگوانے میں کچھ مشکلات ہوئی کچھ جلدیں آ گئی ہیں کچھ ابھی باقی ہیں ابھی کتاب مکمل نہیں ہوئی ان خاتون کا کہنا تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو شاید ایک سو بیس جلدوں میں یہ کتاب مرتب ہوگی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی معلومات محدثی نے جمع کی یہ صرف دب شہر کے بارے میں ہے تاریخ بغداد خطیب بغدادی نے نے لکھی تھی جو متعدد جلدوں میں چھپی ہے کئی بار اور اب ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ چھپ رہی ہے اور اس کی بھی درجنوں جلدیں ہوں گی اس میں یہی معلومات بغداد کے بارے میں ہیں بغداد میں جو تعبین صحابہ تو نہیں گئے صحابہ کے بعد بغداد بنا لیکن جو تعبین یا تبا تعبین زیادہ گئے تبا تابین کے دور سے زیادہ تعبین کے دور سے معمولی جو تابعین تبا تابعین وہاں گئے ان سے لے کر خطیب بغدادی کے زمانے تک جو پانچویں صدی ہجری کا زمانہ ہے بغداد میں آنے والے ہر محدث ہر خادم حدیث ہر عالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے واخر داوانہ الحمد للہ العالمین السلام علیکم